حضرت ابراہیم نقابی کی یہ روایت آمش کے واسطے سے بھی ہم تک پہنچی ہے سنن نسائی حدیث نمبر 652